حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ہاں سوئے ہوئے پاتی تھی وکیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یعنی وطر کے بعد سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستانوے